آمش نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرا نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا قریش اس آواز پر آپ کے پاس جمع ہو گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور آپ کی تصدیق کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے ابو لہب بولا تم تباہ ہو جاؤ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تبت کے دا ابی لہب آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو بہتر